www.attableek.com The Reviver of Iman على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه و صحبی بعد اماد علانی من شیتا نرجی بسم الرحمن رحمانحی یا ايو زينا آمنوا لا لينا آ ج موسا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صدق الله العظيم اللهم اللہ مسلی علی سید نحمدی والا عل سید نحمدی وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں ابھی ابھی حافظ صاحب نے قرآن کریم کا ایک رکو تلاوت فرمایا جس کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے نبی اور اول العزم پیمبر حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کو ایزا پہنچائی تکلیف پہنچائی ہارڈ ٹائم دیا تو اے ایمان والو تم بھی کہیں اپنے نبی کے ساتھ ایسا نہ کیجیے اپنی زندگی کو ایسا بنانا کہ قبر اطہر میں بھی سرکار کے پاس تمہارے اعمال پہنچیں تو یہ اعمال دیکھ کر سرکار خوش ہوں اور روز محشر جب امت کے کارنامے آئیں تو سرکار دکھی نہ ہو کہ امت کو کیا حال میں چھوڑ کر آیا تھا اور انہوں نے کیا بنا لیا اپنے آپ کو میں جس طرز زندگی پر ان کو چھوڑ کر آیا تھا انہوں نے اس سے بہت ڈفرنٹ طریقے پر اپنی زندگی گزاری ہے آیت کریمہ بہت زیادہ اہم میسج دے رہی ہے بڑا اہم پیغام پہنچا رہی ہے کہ ایمان والو تمہاری ذات سے اور تمہاری بات سے ہمارے پیارے نبی کو تکلیف نہ پہنچے تکلیف کب پہنچے گی جب سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزاری جائے گی سرکار کو دکھ ہوگا جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو طریقہ بتاتے ہیں اور اس طریقے کے خلاف اگر اولاد کرتی ہے تو ماں باپ دکھی ہوتے ہیں حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے فرما لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تم میں سے کوئی کمال درجے کا ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین اور طریقے کے تابع نہ کر دے وہاں تک کمال درجے کا ایمان نہیں آئے گا ایک بڑا قافلہ چلا جا رہا تھا آگے سرکار تشریف لے گئے تھے خواب میں دیکھا کسی نے اور پیچھے قافلہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ بہت پیچھے ہیں قافلے سے بہت پیچھے رہ گئے تو کسی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے سولہ سال تک سرکار کی کتاب پر محنت کی سنتوں کو لوگوں تک پہنچایا ایسا سنتوں کا زبردست دائی سرکار سے پیچھے کیسے رہ گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سب ضرور جا رہے ہیں سرکار کے پیچھے لیکن میں حضور کے نقش قدم تلاش کرتا ہوں اور جہاں نقش قدم سرکار کے ہوتے ہیں وہاں اپنا قدم رکھتا ہوں نقوش قدم تلاش کرنے میں دیر ہو رہی ہے اس لیے پیچھے رہ گیا ہوں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے میں دو واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہی آج کی تقریر کا ماحصل ہوگا ہم لوگ اپنی زندگی میں جس طرح سے جی رہے ہیں ایک لمحے کے لیے کبھی غور کرتے ہیں کہ ہمارے یہ عمل سے سرکار کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی بہت غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہمیں احساس نہیں ہے اس امت کے لیے جس نبی نے دنیا بھر کی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور یہ قرآن کریم جو امت کو دیا ہے بڑی محنتوں کے بعد دیا ہے ایک پوری زندگی سرکار نے نمونے کے طور پر جی کے بتائی اور قرآن نے اعلان کیا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم مل وذكر الله كثيرا تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونے ہیں عمل کرنے کے دلائل ہیں کس کے لیے دلیل فرمایا جسے مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا خیال ہے اور جس کی زندگی ذکر اللہ سے بھری ہوئی ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے واقعات میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں اور کیا عشق ہے اور کیا محبت ہے غار سور میں پہلے صفائی کر لی اور صفائی کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے جا کر بٹھلایا ہے اس کے بعد باہر سے دودھ کا انتظام کیا ہے میرے آقا کے لیے دودھ لے جا کر سرکار کی خدمت میں پیش کیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ریمارک لکھا سرکار کے ہاتھ میں پیالہ دیا ہے اور سرکار دودھ پی رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں فرماتے شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی تو میرے محبوب نے دودھ پیا میں نے دیکھا تو مجھے اطمینان ہو گیا میں راضی ہو گیا محبت کا یہ عالم ہے کہ خود تو پیا نہیں محبوب نے پیا تو راضی ہو گیا محب اور ابو بکر اس کا نام عشق ہے اور جب تک آقا کا عشق نہ ہو اتباع مشکل فارسی کا شاعر کہتا ہے آپ تو اردو بھی کم سمجھتے ہیں اور یہ شعر فارسی میں ہر عشق مستفا سامان اوس بر گوش دامان فرماتے ہیں جس کے دامن سے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لگا ہوا ہے اس کا دامن خالی نہیں ہے اس کے دامن میں دونوں جہان کے سرمائے بھرے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کے واقعات ذکر کرنے پڑتے ہیں اگر سیرت کو سمجھنا ہے نا تو جب تک صحابہ کرام کی زندگیوں کو کوئی نہ سمجھے سیرت نہیں سمجھ سکتا اس لیے ہمارے بزرگ ایک شہر کہا کرتے تھے تازہ خاگی داشتن گردا داغ گائے سینارا تازہ داش تن گردا گائے سینارا گاہے گاہے باغ خاں کس پاری نارا اگر اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں فریش رکھنا چاہتے ہیں تو جن کے ایمان فریش تھے صاحب کرام کی زندگیوں کا تذکرہ کرو ان کی زندگیاں بیان کرو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا وہ ادھر ادھر کی بات کر رہا تھا حضرت نے کہا میں نے تجھے ادھر ادھر کی بات کرنے کے لیے کھڑا نہیں کیا ہے میں تو سرکار کے صحابہ کی زندگیاں بیان کرنے کے لیے تجھے کھڑا کیا ہوں تو زندگیاں ان کی ہیں بیان وہ ہونا چاہیے نمونہ وہ ہیں سیرت کو انہوں نے سمجھا ہے سرکار کو انہوں نے سمجھا ہے آقا کے نقوش قدم کو انہوں نے سمجھا ہے مزاج رسول کو انہوں نے سمجھا ہے غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی گود پھیلائی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ایک سوراخ بند نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اپنا پیر دراز کر کے وہ سوراخ کو اپنے پیر سے انگوٹھے سے بند کیا ہے اس سوراخ میں پہلے سے ایک موزی جانور موجود ہے وہ بھی دیدار رسول کا مشتاق ہے اور برسوں کے بعد جب آقا کے دیدار کی باری آئی تو کھڑکی بند کر دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیر رکھ دیا وہ اندر سے کہتا ہے ابو بکر ہٹا لے پیر تاکہ دیدار رسول سے مشرف ہو سکوں لیکن حضرت محمد الرسول اللہ کو آرام پہنچانا یہ حضرت صدیق اکبر کا منشا ہے اس بنا پر ڈنک پہ ڈنک کھا رہے ہیں لیکن پیر اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں اتنا زہر پہنچا ہے جسم میں اتنا زہر پہنچا ہے کہ درد اور کرب برداشت نہ ہوا آنسو کی شکل میں نکلا اور یہ آنسو آکائے نامدار کے چہرے انور پر گرے تھکے ہارے سرکار کی آنکھیں کھلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول کر دیکھا کیا بات ہے ابو بکر رو رہے ہو شاید گھر کی یاد آ رہی ہے آقا آپ کے بعد گھر کی یاد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا غزوہ عہد کا موقع ہے ایک عورت اپنے گھر سے نکلی اور گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں کسی نے بتایا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے انا للہ پڑھ لی اور آگے بڑھ گئی ذرا اور آگے بڑھی تو کسی نے بتایا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے ذرا اور آگے بڑھی تو کسی نے بتایا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے ذرا اور آگے بڑھی تو کسی نے بتایا تیرا بیٹا بھی کام آ چکا ہے فرمایا یہ سب چلے گئے تو مجھے غم نہیں اگر میرا محبوب حیات میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا میں بھی اور باپ بھی اور شوہر برادر بھی فدا اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز جب میرے آقا موجود ہیں تو یہ سب غم برداشت کر جاؤں گی چار بڑے بڑے غم ہیں میرے اوپر لیکن یہ غم سرکار کے ایک مرتبہ چہرے انور پر نظر پڑ جائے سب غم غلط ہو جائیں ایک صحابی سرکار کے دربار سے اٹھے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد اچانک نبی کی یاد نے اتنا تڑپا دیا کہ بچوں کو پٹک دیا دوڑتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے چہرے انور پر نظر پڑی دیدار رسول ہو گیا واپس جانے لگے تو میرے محبوب نے سوال کیا بھائی ابھی تو تم میرے پاس تھے اتنی جلدی واپس کیوں آئے کوئی کام تھا سرکار کام کوئی بھی نہیں تھا کام یہ تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں میں تھا اچانک مجھے خیال آیا کہ میں دیدار کے بغیر بے چین ہو رہا ہوں چہرے انور دیکھ لوں گا تو سب پریشانیاں ختم ہو جائے گی اس لیے آپ کا چہرے انور دیکھنے آیا ہوں لیکن سرکار جب آپ نے یاد فرمایا مجھے ایک ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے سوال بھی بڑا عجیب و غریب ذہن میں آیا ہے سوال یہ ذہن میں آیا کہ آج مجھے یاد آئی کا آپ کی تو فوری طور پر میں آ گیا چہرے انور کا دیدار ہو گیا سرکار کا چہرہ بھی تو ایسا ہے نا چاند کی چاندنی کچھ کام کی نہیں ہے اور آفتاب کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کریم چہرے انور کی کہیں قسم کھائے تو کہیں زلف اطہر کی قسم کھائے سجا تیرے رخ زیبا کی قسم اور تیری زلفوں کی قسم کے رات کی اندھیریاں تیری زلف کی سیاہی سے بھیک مانگی یہ ہے اور شاعر نے اچھی بات کہی کہ کیوں چاند میں وہ ہو ستاروں میں اور آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو قرآن کریم کی ہر آیت میرے سرکار کی زندگی کی تفسیر ہے قرآن کریم عملی تفسیر ہے قرآن کریم عملی تفسیر ہے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھولنے کے لیے قرآن کھولیے اور اچھا شعر کا ہے طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ گے تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں آج ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس راستے میں کامیابی ہے وہ راستہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے وہ راستہ اتباع سنت والا راستہ ہے بہت سادہ سا پروگرام ہے بہت سمپل پروگرام دیا ہے قرآن کریم نے اعلان کیا آدھی آیت نے ہماری کامیابی کو بیان فرمایا فرمایا رسول فقد فاز فوز اللہ جو اطاعت کرے اللہ کی جو اتباع کرے رسول اللہ کی کامیابی کا انتظار مت کرنا فقد فاز فوز ان وہ در حقیقت بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو چکا ہے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں صحابی نے کہا ابھی تو آپ موجود ہیں میرے دل میں تمنا پیدا ہو گئی میں بے قرار ہو کر دوڑتا ہوا زیبہ دیکھنے کے لیے آ گیا لیکن آقا آپ دنیا سے چلے گئے جنت میں آپ کا مقام نہایت اعلی ہوگا ہم غریب اور ہم غلامہ نے محمد معلوم نہیں کہاں ہوں گے وہاں دیدار کے بغیر جنت کا لطف آئے گا کیسے تو وہاں رفاقت اور دیدار کی کوئی شکل ہے عجیب سوال ہے سوال کا جواب قرآن کریم نے دے دیا اور سوال کا جواب صرف صحابی کو نہیں ملا بلکہ ہر عاشق رسول کو ملا جتنے اس شاقان رسول ہیں ان تمام کو جواب ملا قیامت تک کے لوگوں کے لیے اطمینان کا سامان ہو گیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی فرمایا ومن يطع اللہ والرسول فاولائک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین والصالحین وحسن سنؤ رفيقا کیا بہترین بات بیان فرمائی اگر جنت میں دیدار چاہتے ہو اور سرکار کا دیدار چاہتے ہو تو جو اللہ کی مانگ کر زندگی گزارے گا جو سرکار کے نقوش ہائے قدم پر چلے گا جو سرکار کی ایک ایک سنت کی اتباع کرے گا وہ خالی نبی کی زیارت سے مشرف نہیں ہوگا وہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ڈھلک کر آئے ہیں چہرے رسول پر آپ کھول کر سوال کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شاید تمہیں یاد آ رہی ہے بچوں کی شاید یاد آ رہا ہے مکہ مکرمہ وطن چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے وطن چھوڑا ہے نا تمہیں اس بنا پر یاد آ رہی ہے تمہیں مت گھبراؤ اللہ تعالی عزت کے ساتھ دوبارہ وطن بھی پہنچائیں گے کوئی اور بات ہو تو بتاؤ سرکار بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ سو رہے تھے نا آپ آرام فرما رہے تھے اور ایک موزی جانور میرے انگوٹھے کو چھلنی کر چکا ہے لگاتار ڈنک لگائے اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ حدیث کا سبق ہو رہا تھا چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے چہرے کے اوپر ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے بے چینی اور بے قراری محسوس ہو رہی ہے پڑھایا جا رہا ہے سبق سبق ختم ہوا فرمایا جلدی میرا چمڑے کا موزہ نکالو موزہ جو نکالا تو اندر سے ایک بچھو نکل آیا حضرت نے فرمایا سولہ ڈنک لگائے ہیں اس بچھو نے مجھے لگاتار سولہ ڈنک لگائے ہیں تو استاد محترم ذرا جلدی بتا دیتے پہلے ڈنک میں بتا دیتے فرمایا حدیث رسول کے ادب کے خلاف ہے کہ جب حدیث رسول پڑھی جا رہی ہو تو میں ڈنک کا تذکرہ کر ڈنک برداشت ہو سکتا ہے سرکار کی بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی حدیث رسول کی بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی فرماتے ہیں دکھاؤ تمہارا پیر پیر سمیٹ لیا انگوٹھا دکھایا ارے اتنا زخمی کر دیا تمہیں اللہ کے بندے جلدی مجھے اطلاع دینی تھی جلدی مجھے خبر دے دینی چاہیے تھی کیوں اتنا لیٹ کر دیا تم نے فرما ایک وجہ سے لیٹ کیا ہے سرکار وہ وجہ جو ہے یہ آیت سے کنیکٹڈ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سو ڈنک اگر لگا دیتا آپ آرام پر مار رہے تھے اس بنا پر ڈنک برداشت کر سکتا ہے ابو بکر آپ کی نیند میں خلل آ جائے یہ گوارا نہیں کر سکتا تو میں نے کیوں نہیں جگایا آپ کو کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے مجھے یہ بتائیے کہ جس کا عالم یہ ہو اور جس کا وطیرہ اور جس کا طریقہ یہ ہو کہ سرکار کی نیند میں خلل نہ آنے دے کیا وہ سرکار کی سنتوں کی خلاف ورزی کر کے سرکار کو دکھ پہنچا سکتا ہے جس کو سرکار کی ذات کی نیند اتنی محبوب ہے کہ اس کے لیے ڈنک زہریلے برداشت کر سکتا ہے تو وہ کیا سرکار کی سنت کے خلاف زندگی گزار سکتا ہے واقعہ یاد آیا ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں آزادی کا زمانہ چل رہا تھا ابھی ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور علماء محنت کر رہے تھے آزادی کے اندر سب سے زیادہ کام علماء نے کیا ہے پچپن ہزار علما شہید ہوئے ہیں اور پانچ لاکھ مسلمان ہندوستان کی آزادی میں کام آئے ہیں بیس ہزار علما تو دہلی کے اردا گرد سے جمع کیے گئے اور یکے دی دیگرے سولیوں پر لٹکائے گئے درختوں کے اوپر لٹکائے گئے انگریز تلاش کر رہے تھے اٹھارہ سو ستاون میں تو وہ بزرگ ایک جگہ روپوش ہو گئے تین دن تک غائب رہے پولیس تلاش کرتی رہی نہیں ملے پولیس کی تلاش کا سلسلہ جاری تھا چوتھے دن نکل آئے لوگوں نے کہا حضرت چھپ جائیے پولیس ابھی بھی تلاش کر رہی ہے آپ کو ابھی قید و بند کی صعوبت برداشت کرنی پڑے گی یہ کیا کر دیا آپ نے تین دن تک جو میں روپوش رہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے محبوب غار سور میں تین دن تک مشرقین سے روپوش رہے تھے اے اللہ مجھے یہ سنت ادا کرنے کا موقع مل جائے انگریزوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو تین دن چھپ گیا میں نے سرکار کی اتباع میں روپوشی اختیار کی تھی انگریزوں کے ڈر سے نہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بیمار آتے تھے اور حضرت کہتے تھے ذرا منہ کھولو ایک چٹکی اپنے گھر میں سے لاتے تھے اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے اور ڈالنے کے بعد فرماتے تھے کہ گلاس پانی پی لو کیسی بھی بیماری ہو اچھی ہو جاتی تھی تو جب دنیا سے جانے لگے تو پھر جو ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ نسخہ شفا رہ جائے گا ہم کو بتا دیجئے تاکہ ہم بھی یہ نسخہ استعمال کریں تاکہ دوسرے بیماروں کو شفا مل سکے تو اس لیے جاتے جاتے دنیا سے یہ بتا دیجئے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ کوئی اکثیر دوا ہے نہیں مدینہ منورہ کی کھجوریں کھا کر تم جو پھینک دیتے ہو میں اس کو سمیٹ کر دھو کر اس کا پاؤڈر بنا لیتا ہوں اور نسبت رسول کی بنیاد پر جب کوئی بیمار آتا ہے تو وہ پاؤڈر کھلاتا ہوں میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے اللہ شفا کا فرما حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں حدیث کا سبق چل رہا ہے بہت شاندار سبق ہو رہا ہے ایک شخص آیا اور تین کھجوریں لے کے آیا ہم کو بھی جو لوگ جاتے ہیں زیارت حرمین کے لیے تو واپسی میں کھجوریں لا کے دیتے ہیں ہم ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے ہم کو دوسرے بڑے بڑے تحفے چاہیے حالانکہ مدینے کا سب سے بڑا تحفہ ہی کھجور ہے اور مکے کا سب سے بڑا تحفہ زمزم ہے اس سے بڑھ کر کیا ہدیہ ہو سکتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تو ایسی چیز لایا ہے کہ جس کی نسبت کہیں اللہ سے جڑی ہوئی ہے کہیں رسول اللہ سے جڑی ہوئی تو حضرت نے دونوں ہاتھ جیسے فقیر ہاتھ پھیلا کر لیتا ہے نا کوئی چیز اس طرح تین کھجوریں حضرت نے دونوں ہاتھوں میں لی اور دونوں ہاتھوں میں کھجوریں لینے کے بعد سبق بند کر دیا حدیث کا سبق ہو رہا تھا فرمایا حدیث کا سبق روک دو بھائی اور اپنے خادم سے کہا کہ اپنے ملنے والوں کی لسٹ نکالو بھائی اللہ والوں کے ملنے والے بھی بہت ہوتے ہیں جو اللہ کا ملنے والا ہے اس کے ملنے والے بھی بہت لسٹ نکالو اپنے اسپیشل مخصوص لوگوں کی لیسٹ نکالی لیسٹ کے اندر سے تھرٹی یعنی تیس آدمیوں کو منتخب کیا فرمایا تین کھجوریں جو ہے یہ تیس آدمیوں میں تقسیم کرو خادم تو خادم ہی ہوتا ہے اس نے ایک بات کہی اور ذرا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تین کھجوریں تیس آدمیوں میں تقسیم ہوگی تو حصے ایک کھجور کے کتنے بنیں گے ایک کھجور کے دس حصے بنیں گے تو اونٹ کے منہ میں زیرا آئے گا کیا ہاتھ میں ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا حضرت نے یہ سن لیا اور سننے کے بعد فرمایا کہ آج سے تیرے ساتھ گفتگو بند اس بنا پر کہ یہ کھجوریں معمولی نہیں ہیں یہ کھجوروں کی نسبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ہے تو اس کی نسبت آقا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ کھجوروں کا ویلیو اتنا ہو گیا ہے اتنا ہو گیا ہے کہ کوئی ایک طرف ہیروں کا اور ڈائمنڈ کا ڈھیر لگا دے اور دوسری طرف مدینہ سے آئی ہوئی میرے محبوب کے شہر کی کھجور کی گٹلی رکھ دے تو میں خدا کی قسم وہ گٹلی لے لوں گا اور ہیروں کو ڈھیر لات ماروں گا یہ عشق رسول ہے کسی نے کپڑا لا کے پیش کیا مدینہ منورہ سے آیا تھا تو ہدیے میں کپڑا پیش کیا تو حضرت جو ہیں کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں کپڑے کو کبھی چہرے سے لگاتے ہیں کپڑے کو کبھی سر پر لگاتے ہیں کبھی چومتے ہیں تو شاگردوں نے کہا حضرت مدینے میں کوئی فیکٹری نہیں ہے کپڑے کی سب کپڑا جاپان سے آتا ہے اور چائنا سے آتا ہے اور چائنا والے تو آپ جانتے ہیں کہ چیزیں بناتے ہیں کیسی چل جائے تو چاند تک ورنہ شام تک کہتے ہیں کہ یہ کپڑا جاپان کا ہے اور آپ اس کو بچیاں دے رہے ہیں چومتے چلے جا رہے ہیں بوسوں پہ بوسے دے رہے ہیں حضرت نے فرمایا اتنی بات تو میرے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مدینے میں کپڑا نہیں بنتا مدینے میں انسان بنتے ہیں مدینے میں عاشق بنتے ہیں مدینے میں سرکار کے متوالے تیار ہوتے ہیں مجھے یہ معلوم ہے تو پھر کیوں میں یہ کپڑے کو چوم رہا ہوں اس بنا پر کہ یہ میرے محبوب کے شہر کی ہوا کھا کے آیا ہے میں ان ہواؤں کو چومتا ہوں میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ جس شخص کے اندر عشق کا یہ آگ بھری ہوئی ہو اس کا عالم کیا ہوگا اتباع کی دنیا میں کیا عالم ہوگا اتباع کی دنیا میں عالم یہ ہے کہ بائیس سال کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ گئی تو رو پڑے چیخ پڑے کہ بائیس سال کے بعد میری تکبیر تحریمہ یعنی امام اللہ اکبر کہے اس وقت میں اللہ اکبر کہوں یہ چوک گیا ہوں ہماری کتنی نمازیں ایسی چلی جاتی ہیں غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے اور بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ رات کو تہجد کے اندر کھڑے ہوئے تو سامنے بہت قیمتی گھوڑا باندھا ہوا تھا اس زمانے میں اس کی قیمت اکیس ہزار تھی اس زمانے کے اکیس ہزار تو موجودہ دور میں اکیس لاکھ ہو گئے کوئی آدمی پہلے سے انتظار کر رہا تھا کہ حضرت ذرا تحریمہ باندھے تو میں گھوڑا لے جاؤں اس نے گھوڑا اٹھایا رسی چھڑائی اور گھوڑا لے کر روانہ ہو گیا فجر کی نماز کے بعد غوث اعظم کی مجلس ہوئی مجلس میں حضرت نے فرمایا آج تو میرا گھوڑا جس کی قیمت اکیس ہزار روپے تھی تحجد کی نماز کے دوران چور لے گیا حضرت آپ نے دیکھا کہا جی نظر تو مجھے آیا کہ لے کے جا رہا ہے تو نماز توڑ دیتے اور نماز توڑ کر آپ جو ہے وہ گھوڑا پکڑ لیتا ہے اتنا قیمتی گھوڑا جو تھا اس کو کیوں جانے دیا آپ نے حضرت نے جواب دیا کہ میرے نزدیک اکیس ہزار کے اکیس گھوڑوں سے بھی زیادہ نماز قیمتی ہے دوسرے اکیس گھوڑے بھی کھول کے لے جاتا تو میں اپنی نماز کو خراب نہ کرتا کیونکہ میرے نزدیک اللہ کے دربار کا ایک سجدہ ایسے کئی گھوڑے قربان ہو سکتے ہیں لیکن یہ گھوڑا ہضم ہونا مشکل ہے جو اللہ کے کاموں میں لگتا ہے اللہ کی حکم کی پیروی میں لگتا ہے جو سرکار کی اطاعت میں لگتا ہے سرکار کی اتباع میں لگتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا وہ ناکام نہیں ہوتا اللہ اس کو ہر موڑ پر کامیابیاں عطا فرماتے ہیں تو یہ گھوڑا بھی اس کو ہزم ہونے والا نہیں میں نے اللہ کے لیے گھوڑے کو چھوڑا ہے نا تو اللہ ہی مجھے وہ گھوڑا دلائیں گے یہ ہے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی تحجد کا عالم آج غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کا عالم کیا ہے ذرا یہ دیکھیے غوث اعظم کا دامن تھام نہ ہو تو ان کے اعمال کا دامن بھی تھامے رکھو تو پھر انشاءاللہ محبت پکی مانی جائے گی کہتے ہیں چار دن کے بعد وہ چور جو ہے وہ گھوڑا لے کر واپس آ گیا چار دن کے بعد واپس آیا اور حضرت کو آ کر کہا حضرت یہ آپ کا گھوڑا جو میں لے گیا تھا میں واپس کرنے آیا ہوں حضرت نے فرمایا وہ تو میں نے نیت کر لی تھی ہدیہ کر دیا تھا پھر تم واپس دینے کے لیے کیوں آئے کیا وجہ ہو گئی واپس لانے کی میں حضرت گھوڑا جس دن سے لے گیا اس دن سے میں پریشان اس بنا پر کہ میں تو آدھا گھنٹہ بھی اس پر سوار نہیں ہوا اور یہ چوبیس گھنٹے میرے اوپر سوار ہے اس بنا پر میں یہ آپ کو واپس دینے کے لیے آیا ہوں نماز کی برکتیں دیکھیے نماز کا کمال دیکھیے کہ نماز کی برکت سے چوری شدہ چیز واپس آ گئی تو اللہ دے دیتے ہیں لیکن یقین بھی غوث اعظم جیسا ہونا چاہیے یقین اللہ کی ذات پر اس کمال درجے کا ہونا چاہیے بات میں نے شروع کی تھی دو واقعات بیان کرنے کا وعدہ ہے لیکن ایک واقعے کے اندر ایک گھنٹہ گزرا ہے اور اگر دوسرا شروع کروں گا تو آپ تھک جائیں گے پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے ڈر ہے کہ دوسری مرتبہ یاد بھی نہیں کیا جائے گا اس لیے دوسرے واقعے کو دوسرے وقت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں صرف مجھے آج کی تقریر میں اتنی سی بات آپ کو بتانی تھی کہ آج ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں زندگی کے ہر تن پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری بات سے ہماری ذات سے سرکار کو کہیں ایزا تو نہیں پہنچ رہی ہے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے قبر اثر میں سرکار بے قرار تو نہیں ہو رہے ہیں کل روز محشر یہ بات کہ سرکار کو ہم نے دکھ پہنچایا کہیں نبی کو دکھی تو نہیں کر دے گی دہلی کی جامع مسجد میں لوگ آتے رہتے ہیں سیاحت گاہ بن گیا ہے یہ تاریخی مسجد ہے مغلوں نے بنائی ہے دہلی کی جامع مسجد لیکن جب سیاحت کی جگہ بن گئی تو چپل لے کر بھی انگریز آ جاتا ہے کوئی غیر آ جاتا ہے نمازوں کی اہمیت وہ نہیں رہی جب کوئی تفریح گاہ بن جاتی ہے تو پھر مسجد کی حیثیت بھی گویا ختم ہو جاتی وہاں مختلف لوگ سیڑھی پر بیٹھے رہتے ہیں اسٹیر پر الگ الگ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس میں جیب کا کمال بتانے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو پاکٹ ماری کا کام کرتے ہیں تو ایک انگریز جو ہے مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا اور والٹ اس کے پیچھے کے حصے میں تھا جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو وہ جھکا جیسے ہی وہ جھکا اس کا والٹ جو تھا وہ باہر گرا اور وہ پاکٹ مار جو تھا اس نے کیچ کر لیا وہ اندر گیا انگریز نے پوری مسجد دیکھی دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے ہوٹل چلا گیا ہوٹل گیا تو پریشان اندر بیس ہزار ڈالر رکھے ہوئے تھے والٹ چلا گیا اور اس کے اندر اس کا آئی ڈی تھا اور دنیا بھر کے پروف اس کے اندر موجود تھے اور کاغذ طرح طرح کے ویلیویبل پیپرز وہ والٹ کے اندر اس نے سجا کے اور جما کے رکھے تھے اور عالم یہ ہے کہ وہ والٹ غائب ہے اس نے کہا میرا تو پورا سفر ہی بیکار ہو گیا اب کیا ہوگا ادھر وہ مسلمان پاکٹ مار جو تھا اس نے والٹ کھولا اس نے کہا چلو بہت عرصے کی لمبی محنت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ایک میں دروازے پہ اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اللہ نے آسان کر دیا اب چند دنوں تک مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں بیٹھ کے کھاؤں گا لیکن اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا وہ خیال نے اس کو مجبور کیا کہ وہ تلاش کرے کہ یہ انگریز کہاں ہوٹل میں رہ رہا ہے اور وہ پتہ اندر سے ملا یہ والٹ لے کے انگریز کے ہوٹل کے اوپر پہنچ گیا اور ہوٹل پر جا کر دروازے پہ دستک دی نوک کیا اندر سے انگریز بڑا گھبرایا ہوا نکلا بھائی ہو آر یو آپ کون ہو میں کون ہوئی یہ تو چھوڑ دے لیکن یہ بتا کہ تیری کوئی چیز غائب ہوئی ہے اس نے کہا میں تو بہت حیران ہوں کیونکہ میرا والٹ ہی غائب ہے جس میں ہزاروں روپیہ تھا میرے سفر کا پورا پیسہ اسی میں رکھا ہوا تھا معلوم نہیں کہاں گر گیا دروازے پر جیب میں سے نکال کر وہ والٹ دیا کہا تم تم کو کہاں ملا کہا وہی جامع مسجد کے پاس ہی ملا ذرا اندر دیکھ لیجئے کوئی پیسے غائب تو نہیں ہوئے آپ کے والٹ کھول کے دیکھا تو جس ترتیب سے نوٹیں رکھی تھی وہی ترتیب پر ملی کہنے لگے بھائی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں کیا کاروبار کیا ہے آپ کا کہا بس پاکٹ ماری کا کام کرتا ہوں تو جب پاکٹ ماری ہی کا کام کرتے ہو تو پاکٹ دینے کیوں آئے جب کہ آپ کا کام بن گیا تھا ہزاروں روپیہ آپ کو ویسے ہی مل گیا تھا تو پھر یہ پاکٹ پاکٹ دینے آنے کی ضرورت کیسے پیش آئی آپ کو فرمایا کہ تیرا لینے کے بعد میرے ضمیر نے ملامت کی میرے دل نے مجھے کوسا میرے دماغ نے تو کہا لے لے میرے اندر سے ایمان والے دل نے مجھے پکار کر کہا او پاکٹ مار کیا کر رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی کل آخرت میں سرکار مدینہ کھڑے ہوں گے اور سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے جو تیرے نبی ہیں اور میرے نبی دونوں کی ملاقات ہوگی مجھے ڈر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں شکوا کریں گے کہ تیرے امتی نے اے محمد میرے امتی کا پاکٹ چرا لیا تھا تو سرکار کتنے دکھی ہو جائیں گے زندگی پر کوئی کام اچھا نہیں کیا لیکن کل قیامت میں سرکار کو خوش کرنے کے لیے پاکٹ تیرے نام پر دینے کو آیا آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حق شان ہو ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری زندگی مالا مال ہو جائے ہمارے گھر یہ سنتوں سے سجے ہوئے ہوں ہماری زندگیاں سنتوں سے سجی ہوئی ہوں اللہ ایسی سجی سجائی اور بہترین اور شاندار سنتوں سے آراستہ زندگیوں سے ہمیں مالا مال فرمائے وہ آخر ان انی الحمد للہ تعالی رب العالمین درود پاک پڑنے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب النار القبر الحشر الفقر واحشرنا تم وکین وکین قبری وزابل فشری وکین فکری وکین قیامت مالبر رب تجلو بنا باد مل دن کا رحماں ان کا جام علی مل ری بفی ان يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ اے اللہ اے رحمان اے رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ کو تائیوں سے درگزر فرما اے الہ العالمین بہت بڑے گناہ گار ہیں اے اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں اے اللہ بہت بڑے سیاہ کار ہیں اے اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں اللہ پھر بھی تیری مغفرت کے امیدوار ہیں اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے اے اللہ تیرے احکام کی پیروی نصیب فرما دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما دے نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت کا شیدائی بنا دے ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما دے اے اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما اے اللہ امن والی زندگی عطا فرما اے اللہ ابر رحمت سے مالا مال فرما اور اے اللہ سیبن نافعہ نصیب فرما اے اللہ دار اور مدر سے حفاظت فرما اے الہ العالمین رحمتوں والی برکھا برسا دے اور زمین کو جل تھل فرما دے اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت